حمید نے خبر دی اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے اور کھجور کے باغ کو زہوا سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ زہوہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا مائل بسرخی یا مائل بزردی ہونے کو کہتے ہیں گویا لفظ زہو خاص کھجور کے مائل بسرخی یا مائل بزردی ہونے پر بولا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستانوے